میں موجود ہیں الحمد للہ و کفا سلام اللہ ابادی صفا اب شہید صاحب نے وہ بہلا والی آیت کو پھر یاد کیا اور یہ کہا کہ میں نے وہ آیت پڑھی وہ آیت پڑھی اتنی آیتیں انہوں نے پڑھی وہ تو ہمارا کیتا ہے کہ نور ہدایت تو جب ان کو ہم مانتے ہیں ذات والی اتنے ایک بھی نہیں پڑھی اور مثال دی کہ میں لائل پور سے آیا ہوں کمبو شریف یہاں آیا ہوں پہلے میں لائل پور میں ہاں آیا ہوں تو اس نے گویا اللہ کے نبی کو خدا تعالیٰ کی ذات کا ٹکڑا مانا کہ حضور پاک پہلے خدا میں تھے پہلے خدا میں تھے اور اس کے بعد آئے تو یہ مانا خود احمد رضا نے لکھا ہے کہ جو یہ کہے وہ کافر ہے اور یہ سلاد الصفا نے لکھا یہ حدیث جو ہے یہ سارے ہاتھ میں سے ہے اب دیکھیں پرانی یا جابر والی جو ہے آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا اس حدیث کے بارے میں آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے دیکھیے اس حدیث کے بارے میں میں نے بار بار یہ کہا کہ اس کی صحیح سند پیش کر دو لیکن ابھی تک یہ سند پیش نہیں کر سکے نہ قیامت تک کر سکے اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے جو یہ باتیں پیش کی ہیں ان میں اشارہ ہے ان میں عقائد کے مسئلے مطلب گونگوں کے اشارہ سے تو نہیں سمجھایا جاتے ہیں یہ مان گیا ہے حضرت کا بچے ہونا اشارہ نہیں سری ہے اور اس آیت میں اور کوئی طویل بھی نہیں چلتی اور اب دیکھیے یہاں سے چلے تھے وہاں خود اب انکار کر رہے ہیں چلے یا تھے تحریر میں کہ جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے ہاں، اور اب کہہ دیا کہ بشریت آدم علیہ السلام سے پہلے شروع ہوئی ہے تو جو پہلے وہ بچے ہوتا ہے نہیں ہوتا نا تو دیکھیے اب خود اس جیون میں بشریف کا انکار کر کے اپنے دعوے سے کافر ہوگا تو دو سال کے بعد یہ یہاں تھے انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ آج فرماتے ہیں میں اس وقت بھی خاتم النبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام جو ہے ان کا خمیر بھی نہیں بنا تھا تو اس حدیث کی بھی پہلے صحیح سند پیش کریں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی مطلب سمجھائیں کہ حضرت اس وقت خاتم النبین تھے تو آدم علیہ السلام سے لے کر جو جتنے نبی بعد میں آئے ان کا بعد میں آنا ختم موت کے خلاف ہے یا نہیں کیونکہ جب اس وقت حضرت ان کی ذات خاتم النبیین تھی ان کے نزدیک تو خاتم النبیین کے بعد آدم علیہ السلام دنیا میں آ سکتے تھے نو علیہ السلام آ سکتے تھے اس لیے یہ ایسی احادیث کی طرف بھاگ رہے ہیں جن کے بارے میں احمد نے انہیں روکا تھا یہ خبردار آیات پرانیاں کے مقابلے میں احاد صحیح ہو وہ بھی پیش رہے نہ کرنا اور یہ بھی کہا تھا بعد جو حال بدمست بعد چار ایسے بدمست ہوتے ہیں جو آیات قطعیات کے مقابلے میں متحب ہاتھ پیش ہے کیا کرتے ہیں آکام شریعت میں مولوی احمد رضا نے کہا تھا خبردار میری بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا کبھی ہاتھ متعد نہ کرنا اور دیکھیے پہلی تقریر میں چونکہ انہوں نے ادب کو مغارد کے لیے کہا تھا نا اس کے بعد اس عبادت کو نہیں چھوڑا و شریعت والی وصیت کو کیونکہ انہوں نے خود مانا تھا کہ ادب ہمیشہ مغارف کے لیے آتا ہے اس لیے میں اسی کو مان کر اس کال کو ترجیح دے رہا ہوں اب سوچا کہ اصل والی بات شاید لوگوں کو بھول گئی ہوگی تو اب یہ کہا تو کیا قبر میں یہی پوچھا جائے گا کہ بھائی حت المکان اتباع شریعت کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت کا دین مطلب کتابوں والا بھی مانتے تھے یا نہیں یہ سوال ہوگا نہیں قبر میں تو دیکھیے یہاں تو اصل قرارت کے لیے ہے اور وہ میں نے بتایا تھا اعلیٰ حضرت کا دین نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فکا میں ہے وہ تو ہے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں تو اس لیے یہ جو انہوں نے بیان کیا اگر وقت دینا ہے جو ہے آپ میری ہوئی ہے نا اس کے بعد مجھے بندہ کر دینا ہوگا اگر آپ وقت تو ہم نے اس کے بعد بات ہو رہی ہے مجھے کتابوں میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے نور آیا تو انہوں نے حضور کے نور کو اللہ کا ٹکڑا مانا اور کالج صاحب سنا نہیں تھا محلے کا میں لالپور سے آیا تو میرے آنے سے میں لال پور کا ٹکڑا بن گیا بات تھوڑی بہت تقسیم ہے کہ حضور علیہ میں اس وقت خاتم النبیین ہو چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تو اگر حضور اس وقت خاتم النبیین تھے تو بعد انبیاء کیوں آئے اس سے تو ختم نبوت کا انکار مضوب ہوتا ہے آپ نے یہ تقریر دل پذیر فرمائی کاش آپ نے نشر الطیب اپنے بابا جی تھانوی صاحب سنو سنو تھانوی صاحب اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں اگر کسی کو شبہ ہو عمر میں کہا ہوئی اور چونکہ آپ سب انبیاء کے بعد میں مبوس ہوئے اس لیے ختم نبوت کا حکم کیا گیا سو یہ وسط تو خود تخر کو مقتدی ہے جواب یہ ہے کہ یہ تخر مرتبہ ظہور میں ہے مرتبہ ثبوت میں نہیں ہاں، ہاں، ہاں، جیسے کسی کو تحصیل داری کا ہوگا آج مل جاوے تنخواہ بھی آج ہی سے چلنے لگے مگر ظہور میں ہے مرتبہ ثبوت میں نہیں جیسے کسی کو تحصیلداری کا ہوگا آج مل جاوے تنخواہ بھی آج ہی سے چلنے لگے مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد مستفا کو ختم نبوت کا ہوگا اس وقت منتقین ہو سلوک سبھی بندہ نہیں تھی تو مستفا کا مولانا نے یہ فرمایا کہ تیرے بابا اشرف علی خالی نے یہ لکھا ہے اللہ کا یہ شکر ہے کہ علم کی کوئی بات انہیں ملتی ہے تو ہمارے گھر سے ہی ملتی ہے میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے گھر کے کتنے متاد ہیں اور انہوں نے آمنگ کو چھوڑ رکھا ہے انہوں نے بار بار انہیں کہا تھا کہ متشاہد قطیات کے مقابلے میں پیش نہ کرنا لیکن یہ اب تھانوی صاحب کو مان رہا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اخبار آپ کو آدر میں بولنے کا نہیں آتا ہے آپ اور میں نہیں بولتے ہمارا یہ جو اس میں یہ باتیں سنیے اس ساری تقریر میں یہ زور لگایا کہ نور کا پایا نہیں ہوتا یہی زور لگایا نا انہوں نے ساری تقریر میں یہ بات بار بار کہی کہ نور کا تھا نہیں ہوتا لیکن یہاں بھی یہ آمد اللہ کو اکیلا چھوڑتا ہے اب تو نا پرواتی ہے پھر تو صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی سفر میں تھے ایک اونٹ بیمار ہو گیا آپ کو سواری کی ضرورت تھی تو آپ نے ام مامنی جانب سے کہا کہ تم اونٹ دے دو تو انہوں نے اونٹ اس لیے شوق کا کتا ہوتا ہے نا نہیں دیا تو حضرت مجھ سے ناراض ہوگا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا میں انتظار کرتی رہی حضرت میرے گھر کے قریب نہیں لایا کرتے تھے ایک دن دوپہر کا وقت تھا یومر سے نہ دلے رسول اللہ سے میں نے دیکھا کہ حضرت کا سایہ میرے گھر میں تو دیکھنے والی کون ہے ام مومنی وہ فرماتی ہے کہ حضرت کا تھا اسی طرح رول پڑا وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ہاں حضرت کا سب جماعت کروا رہے تھے آپ نماز پڑھاتے جاتے آگے بڑھے پھر پیچھے کی طرف ہٹے تو عرض کیا گیا کہ حضرت آج کوئی نماز کا نیا طریقہ تھا کہ پہلے آپ آگے بڑھے پھر پیچھے تھے تو آپ نے اپنے کشف کا ذکر فرمایا فرمایا مجھے جنت کشب میں دکھائی گئی اور میں وہاں سے فرش ہونے کے لیے آگے بڑھا پھر دولت کشب میں دکھائی گئی اور وہ اتنی قریب تھی حتیٰ رائے تو دلّی و دل لکومی ہے کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ اس آگ کی روشنی میں دیکھا آج ہاں، ہم اپنا سایہ دیکھتے ہیں مومنین اپنا سایہ دیکھتی ہیں اسی لیے محدثین دونوں اخبار ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ جو حدیث ہے اس کی تو کوئی صحیح سند موجود ہی نہیں تو فضائل مناسب میں اگر کسی نے اختلافی بات کر دی اس سے اور وہ بھی موجود اس سے عقیدے کا مسئلہ کہتے ثابت ہوگا عقیدے کا مسئلہ آج ہی عتیتوں سے اہل سنتر جماعت کے دور پر ثابت نہیں ہو سکتا مولانا احمد صاحب بار بار آپ کو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے مذہب کو نہ لگاؤ یہ تمہارے بابا دکھتے ہیں آئنا تفسیر سے اور تابعین اظام ہیں تابعین بھی اظام کی تفصیل ہے کسی بعد والے کا کال پیش ہو سکتا ہی نہیں تابعین سے کے پیش کرو تفصیل محمد احمد میرے دوستوں اور بزرگوں آپ حضرات نے تقریریں سنی میں بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک ایپ پڑھ دو جس میں لکھا ہو کہ نبی کی ذات نور نہیں ایک حدیث پڑھ دو جس میں لکھا ہو کہ نبی کی ذات نور نہیں اور کسی کا ایک اور پڑھ دو نبی کی ذات نور میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں خدا کے لیے کسی ایک کا جواب بھی دے دو میں نے آیات پڑھی اس کا جواب کوئی نہیں ہے حادیث پڑھی ہے اس کا جواب کوئی نہیں ہے سنو سنو حضرت کاپ بن زہر رضی اللہ عنہ یہ رسول رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے علاقہ میں قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں مشہور قصیدہ بانک سواد کے نام سے حضور علیہ سراتو وسلام کے سامنے کا کوئی شیر پڑ جاتے ہوتے ہی ارے میرا یہ رسول میرا کا یہ نور ہے ان سے روشنی حاصل کی جاتی ہے جہاں روشنی مانگتے ہیں وہ سارے مت مسلول اور نور علیہ سراتو وسلام اللہ کی تلوار ہے میرے دوست دیکھیے یہ صحیح ہے میرے دوستوں بزرگوں ایک دن حضرت اقبال میرے آقا کی بار گاہ میں آئے میرے آقا کی بار گاہ میں آ کے عرب کی آقا میں تیری بات پڑھنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا میری بات پڑھنا چاہتے ہو لا چکتا ہو پاکا اللہ تیرا منہ سلامت رکھے ہاں۔ فإن اٹھا سارا من کیا جانے تو نور ہے ہاں، مالک کا سمجھنا اپنی بالیا بار جو لکھتے ہیں تو سم سے نور ہے کیا نور کا سورج ہے اور ستر لبسار اور یہ سب چب چل چل کے بال سلام اللہ عباد الفا میرے بہت بزرگ آپ دیکھ رہے ہیں پاک میں نور ہدایت تو صاف واضح تھا یہ قرآن کی کوئی آئے پیش نہیں کر سکے جو بھی رہے ہیں سیتا بان ہاتھ سے پڑھا تو اس میں بھی یہی پڑا کہ آپ کے نور سے روشنی حاصل کی جاتی ہے یہ تو نور نبوت اور نور ہدایت ہے اس کا انکار کس نے کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو لات پڑی اس میں بھی یہی تھا کہ ہم آپ کے نور ہدایت میں ہدایت کے راستے تلاش ہیں سب کا نظر نے پڑا یا نہیں تو اس میں کس نے انکار کیا تھا اور جو بات صحابہ نے فرمائی نورے ہدایت ہونے کی حضرت نانوتوی رام تو لاکھ کو ماننے والے ہیں نا انہوں نے بھی یہی بات پیار فرمائی بات تو یہ تھی کہ یہ جس کے تم کا نور مانتے ہیں کبھی ڈنڈوں سے بجوی دیتے ہیں کبھی چھاپوں سے کبھی باریاں پچھ بھی دیتے ہیں اس کے بارے میں یہ کوئی آیت یا حدیث نہ پیش کر سکے ہیں اور نہ کر سکیں گے نور اجازت کے بارے مجھے میں نے اسی لیے کہا مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہمارے یہاں کی بات سے بھی خود پڑتا جا رہا ہے دیکھو تمہارا عقیدہ بھی نور ہدایت کا ہے وہ تو میں نے دیکھ کر دے دیا میرا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو یا اپنا اپنا ہدایت تو ہمارا عقیدہ ہے اس کو آپ صحابہ سے ثابت کرے اہل باز سے ثابت کرے میرے اور علماء سے ثابت کرے اگرچہ پاکیدہ زبان سے یا اس گندی زبان سے کہ تم نا طلب ہو کسی طریقے سے بھی ثابت کرے لیکن یہ تو ہمارا عقیدہ ہے یہ تو دیر باس ہی نہیں راست یہ ہے کہ آپ کے پہلے پترے سے جو نعیم الدین کبر کافر ثابت ہو چکا ہے وہ ابھی تک ہو رہا ہے کہ میرا ایمان ثابت کر دو اگر مناسب نکلنا ہے اور دوسرا نبی کا ظاہر اور باطن ایک نہیں جو تم نے مجھے تحریر میں لکھ کر دیا ہوا ہے اس پر ایک بھی آیت پیش ہے ایک بھی حدیث پیش ہے نہیں کر سکے ادھر ادھر بھاگنے سے اور کیا فائدہ ہوگا بات یہ ہے کہ صرف ایک آیت پیش کرو اب دیکھیے انہوں نے خود جن حدیثوں کے بارے میں میں نے مطالبہ کیا تھا یا جابر والی حدیث کی ابھی تک پیش کی قیامت تک پیش نہیں کر سکتی دیکھیے اس حدیث کو پیش کریں اس کی سند پیش کریں اور اس کا سند صحیح ہونا ثابت ہے کریں دیکھیے ان کے صدر شاخ الحدیث ہیں شاخ الحدیث کو تو حدیث کی لاد رکھنی چاہیے یا نہیں تو بھائی میں ہی سند بتا دوں میں اجازت دیتا ہوں کہ اگر شہید صاحب کو سند نہیں آتی تو اپنے شاخ الحدیث سے پوچھ کر دوں لیکن میں واضح لوگوں میں کہتا ہوں کہ جس طرح انہیں سند نہیں آتی شاخ الحدیث صاحب کو بھی نہیں آتی ورنہ وہ کتنے بار بار کہنے سے بتا تو دیتے کر ہی کال پر رکھ دیتے کہ بیٹا یہ دیکھو سند رہا ہے تو سنا دو وہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ اس حدیث کی سر صحیح ثابت کرو تو ایک دفعہ سنائی دو تاکہ جھگڑا باقی جو کچھ مولانا فرما رہے ہیں اس سارے مناظرے میں اہل سنت و جماعت کے اصول کو بھی چھوڑا ہوا ہے کیونکہ عقیدے کے احتساب کے لیے دلیل چاہیے اس سارے مناظرے میں احمد بریلوی کی شریعت کو بھی چھوڑ دیا ہوا ہے جو ان کی کتابوں سے ثابت ہے کیونکہ انہوں نے بار بار کہا اخبار آج صحیح بھی ہو تو ان سے استدلال آیات پرانیاں کے خلاف نہ کرنا اپنے باقی اقادر کو بھی چھوڑ دیا ہے دیکھیے یہ طبقات مقد ترین کس لیے لکھتے ہیں اسی لیے تاکہ کوئی آدمی ان سے باہر ہو کر امت کو گمراہ کرنا شروع نہ کر دے یہ لکھتے ہیں الکلمت الیا میں تفسیر کے تمام طریقوں میں اول درجہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ہے یعنی ایک آج شریف کا معنی سمجھتے ہیں دوسری آپ سمجھنے میں دوسری آپ سے مد لی جائے کیونکہ ان قرآن یوسف سے بازن بعد تفسیر بھی سنت کا درجہ ہے یعنی حدیث شریف سے پرانے کریم کے معنی بتلائے جائیں تیسرا درجہ صحابہ کرام کی تفسیر کا ہے خلافا اربا عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس وغیرہ رضی اللہ اجمعین کا مرتبہ ہے چوتھا درجہ تابعین سبا تابعین کی تفصیل کا ہے جو آیت ہم نے پیش کی بشریت کے بارے میں وہ اتنی واضح ہے تفصیل کی ضرورت ہی نہیں یہ اپنی تفصیل پر مطابق ثابت کریں شاید مولانا کو ابھی تک اتنا پتہ نہیں چلا کہ وہ تفصیل قابل قبول نہیں ہوتی جو قرآن کے مقابلے میں ابھی میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ثابت کر رہا ہوں کہ دوسرا دوسرا خانوی صاحب نے نشر الدین نے روان کی سات ابھی سے نقل کی ہے جو نور سلا و سرام نور ہے اور آپ دیکھیں پہلی فصل نور محمد بھی کے بیان میں بھائی ان کو تو مانو پھر آپ نے دیکھا کہ جی ماں دہات ماتے کا دل ارد زمین روشن ہو گئی وہ نور ہدایت سے روشن ہو گئی آتا جب اس دنیا میں شریف لائٹتا تھا ہوئے کا دل ارب دو آباد پر سوچے مول کا لوجی صاحب نے جو کہا رہا جمال کے تیرے ہزار بشری یقین تیرا جمال آؤ ہے اس جمال پر پردہ ہے بشریت کا نبی جی کو بتاؤ مانو بتا صاحب کیا ہیں <laughs> شریعت پڑتا ہے محجوب کون سی چیز ہے بتاؤ کیا اگر میں نے کہا تو سرجک کو سی محقق فرماتے ہیں چوٹی سے لے کر قدموں تک مستفا خراب سر جمانے پا کمال ہو رہی ہے کی سات تھی میں نے پھر کہا ایسی پڑھو کہ جس میں ہو کی نور نہیں حدیث ایسی پڑھو کہ کی نور نہیں ہاں۔ ایک ایسا جس میں ہو کہ کی نور نہیں میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم کی بار کھانا <laughs> بھی کبھی کبھی <laughs> نور ہے سب پر اب اور میں یہ کروں گا ہاں۔ اور یہ کہا تھا جن کا چاول تھی اسی سمجھ پڑ گئی ان کو تو اعتبار ہے آپ کو جیسے نا

مان لو لو اسے پتا کیا اب میں آپ حضرات کے سامنے خدا ناست کروانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے نئی پرکری